شعبہ نے ابو اسحاق سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی البتہ منصور کی روایت مکمل اور زیادہ تفصیلات پر محیط ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھتر